حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک سو تیس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے ایک صاحب نے اپنے پاس سے ایک سا کے قریب آٹا نکالا اسے گوندھ لیا گیا پھر ایک مشرق لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیاں ہیں یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبا فرمایا اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا اور قسم اللہ کی ایک سو تیس لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کرنا دیا ہو مگر جو موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر دو بڑے کنڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی دونوں کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا یا عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیاسی